و معروف مفتی جناب طارق مسعود صاحب کی ایک کلپ بھیجی ہے جو مثل کے دیوبند کے مشہور عالم ہیں اور محترم شخصیت ہیں ان کی ایک کلپ بھیجی ہے جو تقریباً ساڑھے نو منٹ پر مشتمل ہے اس کلپ کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں ان میں سے جو مرکزی موضوع اور نقطہ رہا ہے ان کا وہ یہ کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق انہوں نے ثابت کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے چار چیزیں بیان کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے دوسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی صحیح بخاری میں امت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ وہ مردوں کے طریقے سے تشہد کے اندر بیٹھتی تھیں تو اس کا انہوں نے غلط جواب دیا ہے اور اس کا غلط جواب دینے کی بنا پر مرد اور عورت کی نماز میں تفریق کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تیسری بات انہوں نے جو بیان کی وہ یہ کہ عورت کے اندر نسوانیت پائی جاتی ہے عورت کی نماز میں عورت پناہ ہونا چاہیے اس لیے اس کے سجدے کا طریقہ رکوع کا طریقہ اور اور دیگر طریقے میں انہوں نے فرق بتایا ہے چوتھی بات جو انہوں نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال کو انہوں نے عورتوں کے ساتھ خاص کر دیا جب کہ آپ سب کے لیے نمونہ ہیں مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی اور اسلام کا ہر حکم جو کسی خاص صنف سے متعلق نہیں رکھتا ہے وہ حکم سب کے لیے عام ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال کو عورت کے ساتھ خاص کر دیا اور بعض اعمال کو مردوں کے ساتھ خاص کر دیا جیسا کہ مقلدین کا یہ عام طور سے شیوا رہا ہے گفتگو کے دوران انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی طنز کسا اور یہ کہا کہ امام بخاری محدث ہیں مشتحد نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری جیسی عظیم ترین شخصیت کو جو امی فی الحدیث ہیں ان کو آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے محتاج نہیں ہو دنیا ان کو مشتحد مانتی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی صحیح بخاری کے اندر ابواب اور تراجب قائم کیے ہیں وہ ان کی فقاہت اور اشتہاد کا بین ثبوت ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے مشتحد اور فقیر کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اتنی بڑی فقاہت تھی اور اتنی ان کے پاس اشتہاد تھا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اتنے بڑے مشتحد تھے دنیا ان کو مشتحد مانتی ہے تو بہرحال کبھی موقع ملا تو اس پر بھی ماری گفتگو ہوگی لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے اور جو مفتی صاحب نے بتایا ہے کیا ان کی بات درست ہے یہ آج ہمارا موضوع ہے تو دیکھیے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان نسل کمار آئی تم وسلی تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ آپ کے پاس مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام تشریف لائے تقریباً بیس دنوں تک ہمارے نبی کے پاس قیام کیا اس کے بعد پھر ہمارے نبی نے ان کو ان کے گھر اہل و عیال کے پاس جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے اہل و عیال کے پاس اور وہاں قیام کرو اور ان کو دین سکھاؤ اور پھر ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ سلو کمار آئی تمونی وسلی اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ انہیں ان کے اہل و عیال کے پاس بھیج رہے ہیں بال بچوں کے پاس بھیج رہے ہیں اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ شلو کمارا تمنی وسلی مطلب اس کے یہ ہوا کہ آپ کا یہ حکم جہاں مردوں کے لیے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے انہیں اہل و عیال کے پاس آپ نے بھیجا اور پھر آپ سب کے امام ہیں سب کے پیشوا اور رہبر ہیں و لکم فی رسول اللہ اس وت حسنا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے آپ سب کے لیے نمونہ مرد ہوں یا عورت ہیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں بادشاہ ہوں یا امیر غریب ہوں جو بھی ہوں آپ سب کے لیے بہترین نمونہ اور رسوا لہذا آپ کا عمل سب کے لیے ہے آپ اور اسلام کا جو حکم ہوتا ہے وہ سب کے لیے عام ہوتا ہے اللہ یہ کی تخصیص کی کوئی دلیل ہو جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے تو عورت بھی زکوٰۃ دے گی وہی طریقہ اپنائے گی جتنے میں عورت مرد زکوٰۃ دیتا ہے وہی نصاب عورت کے لیے بھی ہے وہی حکم عورت کے لیے بھی ہے اسی طریقے سے روزے کا مسئلہ ہے جیسے مرد روزہ رکھتا ہے عورت بھی اسی روزہ رکھے گی جن چیزوں سے مرد کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے عورتوں کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گی تو ٹوٹ جائے گا ہاں یہ ہے کہ عورت کو حید و نفاذ ایک چیز جو اس کے ساتھ خاص ہے اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بعد میں قضا کرے گی نماز کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ روزہ نماز نہیں پڑھے گی بعد میں قضا بھی نہیں کرے گی البتہ روزوں کی قضا کرے گی حج کا مسئلہ بھی یہی ہے عمرے کا بھی مسئلہ یہی ہے تو اسلام کا جو بھی حکم ہے وہ سب کے لیے عام ہے اللہ یہ کہ کوئی تخصیص کی دلیل ہو اگر تخصیص کی دلیل نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ حکم سب کے لیے عام ہوگا یہ بنیادی بات ہے جو ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے اللہ نے جہاں جہاں مخاطب کیا ہے اس میں سارے لوگ شامل ہیں مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے اور وہ حکم سب کے لیے عام ہے جب تک تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہوگی عام حکم سے کسی کو نہیں نکالا جائے گا یہ ایسی بات ہے جو ہر انسان جانتا اور سمجھتا ہے اب آئیے ہم ان کے دلائل کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یا ان کے جو باتیں انہوں نے پیش کی دلیل تو نہیں کہا جائے گا کیونکہ کوئی دلیل نہیں اس کے اندر یہ سب ان کی طرف سے ہیں جو انہوں نے پیش کیا ہے لہذا ایک ایک چیز کا میں آپ کے سامنے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں پہلی بات انہوں نے بیان کی کہ اس پر امت کا اجماع ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کسی نے بھی کسی بھی عالم نے اجماع نقل نہیں کیا ہے اور یہ ان کی اپنی طرف سے بات ہے کسی نے بھی اجماع نقل نہیں کیا ہے اور اجماع یہ ضرورت ہوتی ہے اور اجماع کا ایک بیس اور بنیاد ہوتی ہے اجماع کی بنیاد کتاب و سنت ہے اگر اجماع کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے تو اجماع قابل معتبر نہیں ہوتا اس کی بنیاد ہونا چاہیے کتاب و سنت سے دلیل ہونی چاہیے تب جا کر کے اجماع معتبر ہوتا ہے اور یہاں جو انہوں نے اجماع نقل کیا ہے یہ بتایا ہے وہ اجماع سنت کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے اور ہمارے بھی کا حکم ہے یا حدیث ہے کہ میری امت ضلالت پر متفق نہیں ہو سکتی اس لیے انہوں نے جب بات کہی ہے سراسر غلط بات کہی ہے اس پر کبھی بھی اجماع نہیں رہا ہے اور اجماع تو اس کے برعکس رہا ہے کیونکہ اصل یہی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں اس طریقے سے مرد اور عورت کے روزے میں مرد اور عورت کے حج میں اور عمرے میں زکوٰۃ دینے میں اور دیگر مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے یہ اصل ہے لہذا اس پر اجماع ہوگا اور اس کو نکالنے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جبکہ یہاں پر کوئی دوسری دلیل نہیں پائی جاتی ہے لہذا ان کا یہ کہنا کہ اجماع ہے یہ سراسر غلط بات ہے اس پر کبھی بھی اجماع نہیں ہوا ہے اور اجماع ضرورت ہے اس کے لیے بیس اور بنیاد چاہیے دیکھیں اسلام کے اندر چار مساجر ہیں ایک تو کتاب اللہ نمبر دو حدیث نمبر تین اجماع اور نمبر چار یہ کیا ہے صحیح قیاس کتاب اللہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور اس کے بارے میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ معنی جو لیا جا رہا ہے وہ سلب صالحین کے فہم کے مطابق ہو اگر ان کے فہم کے مطابق نہیں ہے تو اسی صورت میں وہ فہم یا وہ جو بات بیان کی جائے گی وہ معتبر نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی اہل باطل ہیں اہل بدات ہیں اپنی بدعت کی دلیلیں وہ کتاب اللہ ہی سے دیتے ہیں تو کتاب اللہ میں تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن کیا وہ دلیل جو انہوں نے دی ہے کیا وہ جو سمجھا ہے وہ سرب سالین کے فہم کے مطابق ہے یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے اس لیے کتاب ال کتاب اللہ کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ سلب صالحین کے فہم اور نہج کے مطابق ہونا چاہیے اب ایک مثال میں دے کر کے سمجھاؤں ہزاروں مثالیں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں جو اہل بدعت اور اہل باتی ہے وہ قرآن کریم کی کس طریقے سے منمانی تعویل اور معنی بیان کرتے ہیں اپنی بدعت کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اپنی بدعت کو سچ ثابت اور صحیح ثابت کرنے کے لیے میرا چند سال پہلے ایک عالم سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے رفادین کرنے سے منع کیا ہے ہم نے کہا کہاں منع کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ کفو آئی اپنے ہاتھوں کو روک لو تو رفادین میں انسان ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہاں روکنے کا اللہ نے حکم دیا اس کا مطلب ہی کہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا ہم نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ پہلی بار کو ہاتھ اٹھاتے ہیں اب ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں تھا اب دیکھیے آئے اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اس کا معنی انہوں نے غلط بیان کیا وہ معنی کیا ہے صحیح معنی کہ اللہ نے ظلم کرنے سے مارنے سے ہاتھ اٹھانے سے کسی کے اوپر منع کیا ہے یہ اللہ غلامی نے بتایا ہے یہ کس نہیں بتایا ہے کہ باللہ من ذالک اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رفادہ نہ کرے ایسے ایک مثال اور لے لیجئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو یہ قرآن کی آیت ہے آیت میں تو کوئی مشکل مشکل نہیں ہے لیکن مشکل کہاں پر ہے مشکل یہ ہے کہ اس کا معنی اور جو مفہوم ہمارے یہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں وہاں پر آ کر کے مشکل کھڑی ہوتی ہے یہ آیت کریمہ آج نازل نہیں ہوئی ہے اس آیت کریمہ کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا سلب صالح نے کیا سمجھا کیا انہوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے نہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے تو قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں جو وحت الوجود حلول اور اتحاد کے قائل ہیں قرآن اپنی جگہ برحق ہے تو گڑبڑی کہاں پر ہے گڑبڑی اس آیت کا غلط معنی بیان کرنے میں ہے صلب صالحین کے نہج اور ان کے فہم کو چھوڑنے میں گڑبڑی ہے تو کتاب اللہ کے اندر یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے اس لیے کبھی بھی کوئی اہل بدعت یا بدعتی یا اہل باطل یا اس طریقے جو سلب صالحین کے منحص سے ہٹے ہوئے ہیں جب بھی وہ کتاب اللہ سے کوئی دلیل دیں آپ اس سے مرعوب نہ ہوں کتاب اللہ اپنی جگہ پر حق ہے لیکن وہ جو معنی بیان کریں گے وہ معنی غلط ہوگا یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے حدیث یہ دوسرا مصدر ہے حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو حدیث کا صحیح صنعت سے ثابت ہونا حدیث کا صحیح ہونا اور دوسرا یہ کہ اس حدیث کا معنی اور مطلب صلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا یہ دو چیزیں ہیں اب یہاں بھی ایک مثال میں دے دوں انہی لوگوں کی مثال دیتا ہوں اللہ اللہ کے سر کی حدیث اللہ اللہ المحل والمحل اللہ اللہ کی لانت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان دونوں پر لانت ہوتی ہے عورت پر لانت نہیں بھیجی گئی ہے کیونکہ عورت مجبور ہوتی ہے زبردستی اسے کسی مرد کے پاس ایک دو رات کے لیے بھیج دیا جاتا ہے عورت کی غیرت اور ضمیر گوارا نہیں کرتی لیکن زبردستی اس کو بھیج دیا جاتا ہے تو اس لیے عورت پر لانت نہیں بھیجی گئی کس پر لانت بھیجی گئی جو حلالہ مرد کرتا وہ اور جس مرد کے لیے اس عورت کو حلال کیا جا رہا ان دونوں پر لانت بھیجی گئی اب اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں ہمارے یہاں کے علماء کہ شاید اس سے مراد رحمت ہے یہ دیکھیے کتنی منمانی اور غلط تعویل حدیث کی حدیث تو اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن لانت سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد اللہ نے رحمت لیا ہے ہمارے نبی نے رحمت لیا ہے کیونکہ وہ آدمی آسانی کا کام کرتا ہے بیوی کو اس کے لیے حلال کر دیتا ہے نہ عزب اللہ من ذالک تو یہ حدیث اپنی جگہ پر معتبر لیکن اس کا معنی انہوں نے غلط بیان کیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے جس کے لیے کہا جہنم ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت مراد لیا ہو یا جس کے لیے عذاب کا ذکر ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے رحمت کا معنی مراد لیا گیا ہو اگر یہی تعویل کی جائے گی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا تو یہ دوسری چیز ہے اجماع کے اندر کیا ہے اجماع یہ ضرورت ہے یہ دونوں اصل ہیں کتاب و سنت یہ دونوں اصل ہیں اور اجماع اور قیاس ضرورت ہیں اور اجماع کی بنیاد ہونی چاہیے بیس ہونا چاہیے کتاب و سنت جب وہ بنیاد اس کی کوئی ہوگی تب وہ اجماع معتبر ہوتا ہے اور اگر بنیاد نہیں ہے تو اجماع ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ دلالت پر امت کا اجتماع نہیں ہو سکتا اب دیکھیں جمع قرآن کا مسئلہ ہے اس کی بنیاد تھی اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم کے اندر ان علینا جم اہ قرآن تو اور اللہ کے سر کے زمانے میں بھی قرآن جمع تھا اگرچہ ایک جگہ نہیں تھا لیکن سب کے سب صورتیں اور آیتیں سب محفوظ تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ایک صورت کو ایک جگہ کا اکٹھا کر دیا جو آیتیں الگ الگ تھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صورتوں کو ترتیب دے دیا یہ عثمان غری نے کیا تو یہ ساری چیزیں اس پر امت کا اجماع واقع ہوا مرتدین سے قتال پر امت کا اجماع واقع ہوا شروع میں اختلاف تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ اختلاف کر رہے تھے بعد میں ان کے بھی سینے کو اللہ نے کھول دیا اور اس طریقے سے اس پر اجتماع اس پر جو ہے اجماع ہو گیا اس طریقے سے بہت سارے مسائل آپ دیکھیں گے جس کی بنیاد کتاب و سنت ہے وہ کتاب و سنت کی بنیاد پر اجماع واقع ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ پر اجماع ہے نماز کی فرضیت پر اجماع ہے تو اس کی اصل موجود ہے کتاب و سنت کے اندر تب وہ اجماع ہوا ہے اس لیے جب بھی اجماع ہوگا تو اس کے لیے اصل ہونا چاہیے کیونکہ دلالت پر امت کا اجتماع نہیں ہو سکتا تو یہ ضرورت ہے اجماع اور اجماع بھی حجت ہے لیکن اجماع ثابت ہونا چاہیے بہت سارے لوگ یوں ہی اجماع نقل کر دیتے ہیں اور وہ ثابت نہیں ہوتا ہے بہت سارے علماء نے اپنے اپنے مسائل جس میں بہت سارا اختلاف ہے اس میں اجماع نقل کر دیا مثال کے طور پر تراویح کے بارے میں لوگوں نے اجماع نقل کیا حالانکہ اس پر ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے ایک مجلس کی تین طلاق کے بارے میں نقل کیا لوگوں نے اجماع کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہوتی ہے حالانکہ اس میں بھی ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کا ان کا موقف تھا کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی ہوتی ہے ہر زمانے میں اختلاف رہا ہے اس موضوع کے اوپر لیکن اس کو بھی لوگ نقل کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع ہوا ہے اس لیے عام طور پر جو اجماع نقل کیے جاتے ہیں وہ عام طور پر ثابت نہیں ہوتا تو اجماع کی بیس اور بنیاد ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول چوتھی چیز کیا قیاس صحیح قیاس صحیح کی میں نے شرط لگایا ہے قیاس فاسد نہیں اور قیاس صحیح کب جب نس نہ ہو اس لیے جب نس موجود ہو اس وقت قیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور وہ قیاس صحیح ہونا چاہیے کتاب و سنت کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ اصل سے فرا کو ملایا جائے اور دونوں کے اندر توافق ہو یہ چیز ہوتی ہے تب جا کر کے وہ قیاس معتبر مانا جاتا ہے تو یہاں پر جو انہوں نے اجماع نقل کیا سچی بات یہ کہ اس پر اجماع ہوا ہی نہیں ہے ابراہیم نقی رحمتہ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہی عورت نماز پڑھے گی جس طریقے سے مرد نماز پڑھتا ہے مصنف ابن ابنبی صحبہ نے بات ابنبی صحبہ نے قول نقل کیا ہے اس طریقے سے بہت سارے علماء کے اقوال ہیں خود امام بخاری رحمۃ اللہ نے امودا سے نقل کیا ہے کہ نماز میں ایسی بیٹھتی تھی صحیح بخاری کے اندر جیسے مرد بیٹھتا ہے اور وہ فقیہ تھی تو اجماع کہاں ہو گیا اس پر ام دردہ کا قول آ رہا ابراہیم مخی قول بیان کیا جا رہا ہے اور دیگر کسی بھی عالم نے اس پر اجماع نقل نہیں کیا ہے یہ مفتی صاحب کی اپنی طرف سے بیان کردہ بات ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس پر اجماع ہوا ہی نہیں اجماع کس پر ہوا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز عورت بھی اسی نماز پڑھے گی جس طریقے سے یعنی نماز ویسی ہی جیسے مرد یعنی دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد نماز پڑھتا ہے ایسے عورت کے اندر بھی وہی نماز پڑھے کیونکہ اصل یہی ہے اصل یہی ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے دلیل چاہیے جبکہ یہاں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے لہذا ان کا اجماع نقل کرنا کہ یہاں پر اجماع یہ غلط ہے دوسری بات دردا کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ ماں بخاری نے ایک عورت سے نقل کیا کہ مردوں کے طریقے سے بیٹھتی تھی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اور دیگر عورتیں عورتوں کی طریقے سے بیٹھتی تھیں مردوں کی مخالفت کرتی تھی مردوں کے طریقے سے نہیں بیٹھتی تھی یہ انہوں نے مفتی صاحب نے اس طرح کی بات کہی ہے یعنی کس قدر یہ بھونٹی بات ہے اور کس قدر یہ عقل سے بھی غلط بات ہے یہ اب اگر کوئی یہ کہے مان لیجئے کہ فلاں آدمی تحجد گزار ہے اور پانچوں نماز کا پابند ہے تو کیا اسے ثابت ہوتا ہے کہ اور جو دیگر لوگ ہیں اور خود اس میں مفتی صاحب کیا وہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں کیا وہ تحجد گزار نہیں ہیں اگر یہ کہا جائے یا ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حلال کماتا ہے وہ سچ بولتا ہے تو کیا اسے لازم آتا ہے کہ اور دیگر لوگ حلال نہیں کماتے سچ نہیں بولتے جھوٹ بولتے ہیں کوئی کہے کہ بھائی فلاں کی عورت اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار ہے تو کیا اسے ثابت ہوتا ہے کہ اور دیگر عورتیں اپنے شوہر کی فرما بردار نہیں ہیں بتائیے ذرا بھائی ایک مثال تو بہت مشہور ہمارے ہاں کہ ہنڈی کا ایک چاول دیکھا جاتا ہے ایک چاول دیکھ لیتا ہے انسان وہ پک گیا ہے تو اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ پورا چاول پکا ہوا ہے اب وہ آدمی کہ نہیں پکے ہوئے ہیں کیونکہ ایک چاول اس نے دیکھا یا یا ایک ہنڈی میں ایک ہڈی ایک ایک گوشت دیکھتا ہے بوٹی دیکھتا ہے اور کہتا بوٹی پکی ہوئی ہے تو اس کا مطلب جب وہ کہتا ہے کہ بوٹی پکی ہے تو کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گوشت کی اور جو اور جو بوٹیاں ہیں وہ سب کے سب کچی ہیں ایسا قطار نہیں ہوتا اس لیے اس میں کوئی قطان دلیل نہیں ہے جب سال معاشرہ ہوتا ہے نیک معاشرہ ہوتا ہے اور اس میں دین اور عبادت کی بات ہوتی ہے تو وہ اس ایک آدمی کی بات سب کی عکاسی کرتی ہے ایک آدمی کا عمل پورے معاشرے کا عکاس ہوتا ہے جب نیک اور سال معاشرہ ہوتا ہے لہذا جب عورت ایسی کرتی تھی دردہ تو اور عورتیں بھی ایسے ہی کیا کرتی تھیں ان سے گرچہ نقل نہیں کیا گیا لیکن کیونکہ اصل یہی ہے ہمارے بھی نے کوئی تفریق نہیں کی ہے مرد اور عورت کی نماز میں عورتوں کے لیے الگ طریقہ پڑھ کر کے آپ نے نہیں دکھایا کہ عورت کا طریقہ یہ مرد کا طریقہ آپ نے آپ جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ کا حکم آپ نے تمام لوگوں کو دیا اگر آپ سے الگ حدیث بتاتے الگ سے طریقہ بتاتے تو یہ ہوتا کہ بھائی الگ طریقہ عورتوں کا ہے لہذا آپ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں لہذا ان کا جو جواب مدردہ کے بارے میں یہ بہت ہی بھونڈی بات کہی انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں ان کی شان کے موافق یہ بات نہیں تھی وہ بہرحال محترم شخصیت ہیں طارق مسعود صاحب جی ہاں تو ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات جو تیسری بات بیان کی انہوں نے وہ یہ بیان کیا ہے کہ عورت کے اندر کیا ہے نسوانیت ہے عورت کا عورت پن ظاہر ہونا چاہیے عورت کا عورت پن ظاہر ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا عورت کا عورت پن اسی کے اندر ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو سمٹ کر کے سجدہ کرے یا اس طریقے جب سینے جب وہ نیت باندھے سینے پر ہاتھ باندھے یا جب نماز کی شروعات کرے تو اپنے کان کان اپنے ہاتھ کان تک لے جانے کے بجائے کندھے تک لے کر کے جائے کیا عورت کی نشوانیت اسی کے اندر ہے تو جو عورت نماز ہی نہیں پڑھتی ہے مان لیجئے ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی تو گویا کیوں عورتوں سے نسوانیت اور عورت پناہ نہیں ٹپکتا ہے اگر یہی مسئلہ ہے کہ عورت پناہ ٹپکنا چاہیے عورت کے اندر سے میرے مفتی صاحب عورت کا عورت پنا اس میں نہیں ہے عورت کی نسوانیت اور عورت پنا اس کے لباس کے اندر ہے اور اس کے چہرے کے اندر ہے اس کے بال کے اندر ہے اس کی آنکھوں میں ہے اس کے اندازے گفتگو میں ہے اس کے چال ڈھال کے اندر ہے اس کی آواز میں ہے شکل و صورت کے اندر ہے اس کے نہ کہ اس کے اس طریقے میں جو آپ نے بیان کیا ہے اور اگر کوئی مرد اپنے ہاتھ کو بچھا کر کے نماز پڑھ لے یا اس طریقے سے چمڑ کر کے سجدہ کر لے تو کیا اس مرد سے عورت کا عورت پناہ پکڑنے لگے گا یہ جو ہمارے مفتی صاحب نے اسی بات کہی ہے لہذا عورت کا نسوانیت کی نسوانیت اس کے اندر نہیں ہے عورت کی نسوانیت جو میں نے بیان کی اس کے اندر ہے اور پھر کیا ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی زیادہ غیرت مند ہو سکتا ہے اگر یہ مرد کی طریقے سجدہ کرنا اور اس طریقے سے مرد کی طریقے سے رکو کرنا اگر یہ نسوانیت کے خلاف ہے اور اس میں بے پردگی ہے اور حیا کے خلاف ہے تو نوز باللہ ہمارے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے عورت کو چاہیے کہ اس طریقے سجدہ کرے اور اس طریقے سے اس کو رکو کرنا چاہیے کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی پورا مصدر کتاب اور پورے حدیث کے سارے مصادر آپ ڈھونڈ ڈالے کہیں آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی تو کیا آج کے لوگوں کو زیادہ غیرت ہوگی عورتوں کے تعلق سے ہمارے نبی کے مقابلے میں کیا ہمارے نبی کو سے زیادہ کوئی غیر مند پیدا ہوا دنیا کے اندر آپ زیادہ کوئی اخلاق والا پیدا ہوا آج ہی ساری کی ساری شرم و حیا والی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر یہ عورت کے اندر یہ جو ہے پردگی ہے اور اس کے اندر زیادہ حیا ہے اور اس میں عورت پناہ ہے اور پھر عورت تو گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے پھر وہاں پر کیا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے یہ بات ان کی سراسر غلط بات ہے یہ اور یہ عورت کی نسوانیت کے قطن خلاف نہیں ہے کہ اگر عورت مرد کے طریقے سے نماز پڑھے تو مرد کی طریقے سے روزہ رکھتی ہے صبح و شادی سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک تو اس کی نسوانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یا اس طریقے سے حج کرتی ہے اس کی نسوانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مرد کی طریقے سے وہ طواف کرتی ہے سات چکر لگاتی ہے اور اس طریقے سے صفا مروا کی صحیح کرتی ہے عرفات جاتی ہے کنکڑی مارتی ہے کوئی نسوانیت پر فرق نہیں پڑتا اور جب نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو عورت کی نسوانیت پر فرق پڑ جاتا ہے تو یہ اس کی نسوانیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ شرم و حیا میں آتا بھی نہیں ہے کیونکہ شرم و حیا سے اگر اس کا تعلق ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ حکم دیتے کہ عورت اس طریقے سے سجدہ کرے گی اور اس کا سجدہ مردوں سے آپ الگ بتاتے اس لیے ان کا یہ کہنا سراسر بے بنیاد ہے چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اعمال کو عورتوں کے ساتھ خاص کر دیا جیسے ہمارے بھی نے کیا فرمایا ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو سجدے کے درمیان زمین پر کتے کے طریقے سے نہ بچھاؤ تو بڑی جلدی میں اس کو یہاں کہہ کر کے گزر گئے کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے یعنی مرد نہیں بچھائے گا عورت بچھائے گی چلیں ٹھیک ہے مان لیا ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے تو آپ نے منع کیا تو چل ٹھیک ہے چیز مردوں کے ساتھ خاص ہے لیکن ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک کیا تو آپ نے عورتوں کے ساتھ کیوں خاص کر دیا ہمارے نبی نے تورک کیا وہ نماز ہیں جس میں دو تشود ہوتا ہے اس میں آپ نے آخری تشود کے اندر تورک کیا آپ نے اس کو عورتوں کے ساتھ خاص کر دیا اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے ہمارے نبی نے سینے پر ہاتھ باندھا آپ تو مرد تھے تو آپ نے سینے پر باندھنے کے عمل کو عورت کے ساتھ خاص کر دیا کیا کوئی ایسی حدیث آتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی کوئی ایسی حدیث آتی نہیں ہے اور اس طریقے سے آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے یا اس کے بعد بھی جب رفادین کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کبھی کان کی لو تک اٹھاتے کبھی کندھے تک اٹھاتے آپ لوگوں نے یہاں تفریق کر دیا اور یہ کہا کہ کان کی لو تک مرد اٹھائیں گے اور کندھے تک عورتیں اٹھائیں گی اس چیز کی آپ کے پاس کہاں دلیل ہے یہ تو منمانی تعویل ہو گئی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے کہ آپ نے جس کو چاہے مرد کے ساتھ خاص کر دیا اور جس کو چاہے عورت کے ساتھ خاص کر دیا کام کرنے والا ایک ہی شخص ہے ایک ہی ذات ہے وہ نبی اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب کے نمونہ ہیں سب کے اسوا اور قدوہ ہیں ان کے عمل کو آپ نے خاص کر دیا اپنی فقہ اور اپنی سوجھ بوجھ کی بنیاد پر کہ یہ عورت کے لیے خاص ہے یہ مرد کے لیے خاص کر دیا جبکہ آپ کا حکم اور عمل سب کے لیے ہے تو اس لیے یہ بھی جو آپ نے بات کہی ہے یہ قطان یہ بھی درست نہیں ہے پانچویں بات جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کچھ فرق انہوں نے بیان کیا انہوں نے جو فرق بیان کیا ہے وہ عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں نہیں ہے دھیان دیجیے گا میری بات کو یہاں بھی انہوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے اور مغالطہ کیا ہے اور لوگوں کو یعنی بہکانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو فرق ہے مرد اور عورت کی نماز میں وہ کیفیت میں فرق نہیں ہے وہ تو چند استثنائی صورتیں ہیں یا مسائل ہیں جن میں فرق ہے جیسے انہوں نے خود بیان کیا کہ عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے مسجد کے مقابلے میں ٹھیک ہے ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں اور میں یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے لیکن اس پر عورتوں کا کبھی اجماع نہیں ہوا کہ عورتیں گھر ہی میں نماز پڑھیں مسجد کے اندر نہ جائیں جبکہ یہ عمل افضل ہے ان کے لیے کہ عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں اور مسجد کے اندر بھی ان کے لیے جانا جائز ہے کوئی ان کو روک نہیں سکتا بھی نے کہا کہ لا تمن یہ اللہ مساجد اللہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو اللہ کے سو کے زمانے سے لے کر کے آج تک عورتیں مسجدوں کے اندر جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے جبکہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے تو اس پر تو اجماع ہی نہیں ہوا کہ عورتوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہو تو پھر اس معاملے پر کیسے اجماع ہو جائے گا جو انہوں نے بیان کیا کہ عورت کی نماز مرد سے مختلف ہوگی اس پر کیسے اجماع ہو جائے گا جبکہ یہ سنت کے خلاف ہوگا اور یہاں پر تو سنت ہمارے نبی کی ہمارے نبی کا قول موجود ہے کہ مرد کی عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا مسجد کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے تو اس پر تو اجماع واقع ہی نہیں ہوا عورتوں کا کہ عورتیں مسجدوں کو چھوڑ دیں اور افضل چیز ہی پر عمل کریں تو یہاں پر کس طریقے سے عمل اجماع ہو جائے گا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا شروع میں تو یہ بھی آپ بات کو ذہن میں رکھیں تو یہ جو بات ہے یہ نماز کے کیفیت سے متعلق نہیں ہے اس طریقے سے یہ کہا انہوں نے کہ جب عورت کی جو مسجد میں نماز پڑھنے جائے گی تو اس کی آخری صف ہوتی جو ہے وہ بہتر صف ہوگی اس کی بھی دلیل موجود ہے یہ بھی نماز کی کیفیت سے متعلق نہیں ہے یا اس طریقے سے اگر عورت بھول مرد مرد اگر نماز میں جو بھولتا ہے مان لیجئے تو اب مرد کیا کہتا ہے تصویر کہے گا سبحان اللہ کہے گا عورت کیا کہے گی اپنے تالی کو اس طریقے سے بجائے گی تو یہ فرق ہے کیفیت کے اندر فرق نہیں ہے یہ یہ کیفیت میں فرق نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزوں میں فرق ہے جیسے عورت گھر کے اندر جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھتی ہے تو عورت بیچ میں کھڑی ہوگی آگے کھڑی نہیں ہوگی یہ بھی فرق ہے تو یہ کیفیت کے اندر فرق نہیں ہوا یا اس طریقے سے مرد اگر اس کا سر ننگا ہے اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر عورت بالغ ہوگی لڑکی بالغ ہے اور اگر اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو اس لڑکی کی یا بالغ عورت کی نماز نہیں ہوگی یہ بھی فرق ہے تو یہ جو سارے فروخ ہیں یہ سارے فروق کیفیت کے اندر نہیں ہیں اور انہوں نے اس کو دلیل میں پیش کیا ہے کہ یہ فرق ہے عورت مرد میں لہذا کیفیت کے اندر بھی فرق ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کیفیت کے اندر فرق نہیں ہے یہ تو فرق کس چیز کے اندر ہے یہ تو چند مسائل کے اندر فرق ہے جیسے نماز کے بارے میں بھی عورت کو حیض آ گیا نماز نہیں پڑھے گی نماز کی قدا بھی نہیں کرے گی روزہ بھی نہیں رکھے گی لوگ روزے کی بعد میں قدا کرے گی یہ فرق ہے اس کے اندر یہ جو عورت سے متعلق مسئلہ ہے تو اس طریقے سے چند مسائل کے اندر فرق ہے مرد اور عورت کے نماز سے متعلق لیکن یہاں انہوں نے جو یہ جو طریقہ اور کیفیت میں جو انہوں نے فرق قرار دیا ہے اس کے اندر کوئی فرق جو ہے نہیں ہے تو مرد عورت جو ہے مرد کی امامت نہیں کر سکتی ہے مرد ہی امامت کرے گا اور عورت اگر امامت کرے گی صرف عورتوں کی کرے گی گھر کے اندر کرے گی اور درمیان میں کھڑی ہوگی آگے نہیں کھڑی ہوگی یہ بھی یہ بھی ایک فرق ہے تو یہ جو سارے فروق ہیں یہ نماز کی کیفیت میں نہیں ہیں کیفیت اور طریقہ مرد اور عورت کا ایک ہی جیسا دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم کے پھیرنے تک رکو میں جو مرد دعا پڑھتا ہے وہی دعا عورت پڑھے گی سجدے میں جو دعا مرد پڑھتا ہے وہی دعا عورت بھی پڑھے گی ایسے ہی آپ دیکھیں تحیات درو شریف میں اور سورہ فاتحہ میں ضم سورہ میں سلام پھیرنے میں سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے میں ان میں کوئی مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو کیفیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے وہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر کا حکم ہے چند مسائل میں فرق ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا اب آئیے چلتے چلتے میں آپ لوگوں کے سامنے چند بڑے بڑے علماء کے فتوے بھی نقل کر دوں خود ہمارے مفتی صاحب نے یعنی مفتی صاحب نے ہمارے مفتی تو نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے انہوں نے اہل حدیث کی تعریف کی ہے کہ اہل حدیث اور سلفی یہ بداتی نہیں ہوتے اور قبر پرست نہیں ہوتے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اہل حدیث بن جائیے اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں یہی کلمے کا خلاصہ ہے توحید اور سنت قبر پرست نہیں تو شرک نہیں کرتے ہیں بداتی نہیں تو سنت پر وہ لوگ قائم ہیں تو ایسی صورت میں آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے مسلک کو چھوڑ کر کے مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیجئے اور ان مسائل کے اندر بھی آپ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے میں آئیے آپ کے سامنے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے انہی کے علماء کے اقوال پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیا جب ان کو دلیل امام کے قول کے خلاف ملی اور یہی مطلوب ہے کیونکہ امام معصوم نہیں ہوتا معصوم کون ہوتا ہے اللہ کے سر معصوم ہوتے ہیں کتاب اللہ معصوم ہے سنت رسول معصوم ہوتی ہے اگر وہ صحیح ہے تو صحیح سمجھ ثابت ہے وہ اجماع امت معصوم ہوتا ہے بشرطیکی وہ ثابت ہو اور اس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو یہ اجماع یہ معصوم ہوتا ہے اس مانوی کے حدیث اللہ تشتمۂ امتی اللہ میری امت ضلالت پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے اکٹھا نہیں ہو سکتی لہذا امام کی بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے ہر امام نے اسی بات کی تعلیم دی ہے امام بھونیفا رحمۃ اللہ نے بھی یہی کہا ہے اذا شاہ حدیث فام ابھی تمام اما نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث پر عمل کرنا لہذا میں آپ کو امام ہی کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں کہ امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے سچے متبے بن جائیے سچے شیدائی بن جائیے امام بنیفر اور افسوس کی بات یہ میں بطور مناسب ذکر کر دوں بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں امام نہیں مانتے ہیں عقیدے میں ان کی اتباع اور تقلید نہیں کرتے فرو میں مسائل میں ان کی تقلید کرتے ہیں عقیدے میں ان کو امام مانتے ہی نہیں عقیدے میں ابو حسن شریف اور ابو موسا ابو موسا کیا نام ابو الحسن شریف اور ابو منصور ماتردی کو مانتے ہیں لوگ اور تصوف کے اندر نقش بندی چشتی سیروردی اور قادری یہ چار سلسلوں میں بیت لیتے ہیں کہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سارے سلسلے تھے یہ سارے سلسلے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایجاد کیے گئے امام منیبا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صوفیت وغیرہ نہیں پائی جاتی تھی ان کے یہاں کوئی تصوف نہیں تھا یہ چاروں سلسلے تو بعد میں لوگوں نے ایجاد کیے ہیں یہ لوگ باقاعدہ اس پر بیت لیتے ہیں اور خود خلیل احمد سہان پوری جو مسلک کے دیوبند کے ایک مشہور عالم اور جو ہے عالم گزرے ہیں ان کی باقاعدہ کتاب ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند اس میں انہوں نے باقاعدہ شروع ہی بات لکھی ہے پہلے پیج پر یہ بات لکھی ہے کہ ہم اصول میں ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماترودی کو مانتے ہیں فرو میں امام بنیفا کی تقلید کرتے ہیں اور تصوف میں چار سلسلوں پر بیت لیتے ہیں یا چار سلسلوں کو مانتے ہیں اور اس پر ان کے تقریباً سینکڑوں علماء کے دستخط موجود ہے اس کتاب کے اوپر تو عقیدے میں امام منیفا کو مانتے ہی نہیں ہیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ خراب تھا نہیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے امام ہیں اور اس طریقے سے عقیدے میں امام ہیں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے ان کے اقوال دیکھیے آپ اللہ کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر تو ہے لیکن یہ نہیں معلوم عرش کہاں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبکہ آج لوگ جو ان کی طاپرتاؤ کو منسوب کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نا عزب اللہ ظالب تو عقیدے میں ان کو نہیں مانتے تو ہم یہ کہتے ہیں کاش آپ لوگ عقیدے میں امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے اور میں مناسبہ سے ذکر کر دوں کہ یہ چاروں امام میں سے آج جو بھی لوگ پائے جاتے ہیں صرف امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے متوین اور ان کے ماننے والے ایسے ہیں جو اپنے امام کے عقیدے کو مانتے ہیں باقی مالکیہ شافیہ احناف ہمارے یہاں احناف کی دو جماعتیں ہیں دیوبندی اور بریلوی یہ سارے کے سارے لوگ امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدے میں امام نہیں مانتے مالکیہ بھی امام مالک کو عقیدے میں امام نہیں مانتے شافیہ بھی ہمارے یہاں دیکھیے رفادین کریں گے آمین کہیں گے لیکن ان کے عقیدے کے اندر شرک آپ کو ملے گا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو نہیں مانتے کاش اس کے برعکس ہوتا کیونکہ اصل عقیدہ اصل توحید ہے کاش یہ ہوتا سنت بھی اپنی جگہ پر اصل ہے دونوں کلمے کے اندر موجود ہے لیکن عقید توحید اس کی اہمیت زیادہ ہے کاش ایسا ہوتا تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں مفتی صاحب کو کہ آپ نے کہا ہے اور پھر ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اہل حدیث اور سلفی بداتی نہیں ہوتے قبر پرست نہیں ہوتے تو آپ نے ام دردہ کے بارے میں جو بات کہی ہے کہ ام دردہ کے بارے میں کہ وہ مردوں جیسی نہیں بیٹھتی تھیں تو آپ نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر ساری عورتیں جو ہے مردوں کے طریقے سے نہیں بیٹھتی تھیں صرف یہی بیٹھتی تھیں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اہل حدیث کے بارے میں کہا کہ وہ بداتی نہیں ہوتے قبر پست نہیں ہوتے تو کیا اہل حدیث اور سلفی کو چھوڑ کر کے جتنی بھی جماعتیں پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب بدعتی اور قبر پرست ہیں آپ کا تو ہی فارمولہ ہوا نا آپ نے تو ہی بات کہی ہے اس کے اندر اپنے کلف کے اندر گفتگو کے اندر تو یہ چیز بھی آپ کے اوپر چشمہ ہوتی بہرحال آئیے امام باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی دنیا کے امام ان کا میں فتوا ذکر کر دوں کینیا سے ایک عورت نے ان کو سوال کیا وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی ہے سلو کمارا تمنی وسلی تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ فرق نہ سلاط رجلی سلاط المرا لا فل القیام اللہ فلق اللہ سجود کی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں نہ قیام میں نہ بیٹھنے میں نہ سجدہ کرنے میں وہ اعلیٰ فانا عمل و منز و بلوغی سنت تکلیف اس بنیاد پر جب سے میں بالغ ہوئی ہوں تب سے ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں اس طریقے سے نماز پڑھتی ہوں جس طریقے سے ہمارے بھی نماز پڑھا ہے نسا لیکن ہمارے یہاں کچھ عورتیں ہیں فی کینیا کینیا کے اندر یو خاص من وہ یقن اننا صلاحطی کی غیر صحیحہ اور مجھ سے جدال کرتی ہے یا مخاصمہ کرتی ہے بحث کرتی ہیں کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے لے ان بھی ہو رجل رجول اس لیے کہ تمہاری نماز مردوں کی نماز کی مشابہت ہے پھر وہ کہتی میں چاہتی ہوں ان تبین لی حل بئی نہ سلاط رجول و سلاۃ المرا فل ادا فرقن کیا مرد اور عورت کی نماز کے ادا کرنے میں یعنی عورت بھی دیکھے آپ کتنی فقیہ اور جانکار تھی اس نے نہیں پوچھا مسائل میں اس نے پوچھا ادا میں کیفیت میں کیا مرد اور عورت کی نماز کی کیفیت میں کچھ فرق ہے یہ سوال کینیا سے آیا کس کے پاس شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی تھے ان کے پاس آیا انہوں نے کیا کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ اے اللہ دینی بہن سوال کرنے والی درست بات یہ ہے انہو لیسا بین سلاط رجلی و سلاۃ المرات فرقن کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے اما ذکر بعض الفقہ اور جو بعض فقہ نے ذکر کیا ہے من الفرق جو بعض فقہ نے فرق ذکر کیا ہے لئی سا علیہ دلیل اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اسی لیے میں نے کہا کہ کسی نے اجماع نقل نہیں کیا بعض فقہ کا قول ہے یہ مفتی صاحب یہ کون کہہ رہا ہے اپنے دور کے بہت بڑے امام اور علامہ اور مشتحد اور فقیر اور محدث امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہہ رہے ہیں کہ بعض فقہ کا یہ قول ہے لئی سا علیہ دلیل اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مفتی صاحب نے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا یہ اپنے امام کے قول فتویٰ نقل کر رہے ہیں کون امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض ہے اور اس پر کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ الحدیث الدی دکرتی ہے فی سوال اور جو حدیث تم نے سوال میں بیان کیا ہے وہ ہوا قول نبی علیہ صلاۃ والسلام وہ اللہ کے سر کا فرمان ہے سلو کمارا تمنی وسلی یہ اللہ کے سر کا فرمان ہے یا ام الجمی اصل ہے اور یہ تمام چیزوں کو شامل ہے سب کو شامل ہے مرد اور عورت سب کو یہ عام ہے وہ تشریحات نشا اور جو تشریحات ہیں شریعت ہے جو طریقہ ہے احکام ہیں یہ مردوں اور عورتوں سب کو عام ہے اللہ مقام علیہ دلیل و بھی تخصیص ہاں جس کی کوئی تخصیص کی دلیل ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے فسن لہذا سنت عورت کے لیے یہ ہے ان کما وسلی رجلو کہ عورت ویسی ہی نماز پڑھے جیسے مرد نماز پڑھتا ہے پھر رکو یہ رکو میں بھی سجدے میں بھی قرات کے اندر بھی وہ علی صدر اور دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنے میں بھی ہمارے ہاں عورتیں سینے پر ہاتھ رکھتی لیکن مرد نیچے ہاتھ رکھتا ہے ہمارے نبی کی سنت کو عورت کے ساتھ خاص کر دیا کہ سینے پر ہاتھ عورت رکھے گی مرد سینے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا یہ کہتے سب کے لیے وہ عام ہے غیر ادالی کا حول افضل اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے نبی کا طریقہ ہے نماز میں وہی افضل ہے وہ کدا وضو ہوا الرکبتین پھر رکو اسی طریقے سے عورت کا اپنے دونوں گھٹنوں پر رکو کے اندر ہاتھ رکھنا یعنی جیسے مرد رکھتا ویسے عورت بھی رکھے گی وہ کدا ودوا الر فی سجود اسی طریقے سے سجدے میں بھی زمین پر رکھنا ہاتھوں کو حیال المن اور حیال ازنین کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر یہ دونوں طریقہ نبی ثابت کبھی اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر رکھتے تھے نماز میں سجدے میں اور کبھی کان کے لو کے برابر رکھتے تھے وہاں کدا استوا زہر پھر رکو اسی طریقے سے رکو کے اندر بھی زہر پیٹھ کو برابر کرنا یعنی کہ عورت اپنی پیٹھ کو اوپر رکھے گی نہیں برابر رکھے گی جیسے مرد رکھتا ہے ویسے ہی وہاں کدا یقال و رکو و سجود اسی طریقے سے رکو اور سجدے کے اندر جو کہا جاتا ہے وہ بادر رف من رکو عباد الرف من سجود اور رکو سے اٹھنے کے بعد اور سجدے سے اٹھنے کے بعد جو دعائیں کہی جاتی ہیں وہ ساری دعائیں عورت بھی پڑھے گی وہ بین سجتے نکل ہی اور دونوں سجدوں کے درمیان سب کے سب چیزوں میں کر رجلی سوا یعنی عورت ہی مرد مرد ہی کے برابر ہے وہ یعنی جیسے مرد کرتا ویسے عورت ہی کرے گی عمل بے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پر عمل کرتے ہوئے سلو اے تمنی وسلی تم اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کتنا صاف فتویٰ شیخ رباز رحمۃ اللہ علیہ آئیے امام بن وسمین رحمۃ اللہ علیہ جو بھی اپنے دور کے بڑے امام تھے فقیر مشتحد امام علامہ ان کا بھی میں قول نقل کر دوں اور آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں سجدے میں فرق ہے تو کہتے ہیں کہ الجواب لا فرق بین ولا ولافر الف رقو و سجدے میں اور رکو میں اور جلوس میں مرد اور عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے رجال و نشا عورت کیا نام ہے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں اللہ ان لا جہرنا بالقول ہاں یہ ہے کہ بلند آواز سے قرات نہیں کریں گی اے لئی سننا انتج ہر المر فی صلاح یعنی یہ سنت میں سے نہیں ہے کہ عورت کیا کرے اپنی نماز کے اندر آواز بلند کرے چاہے وہ رات ہی کی نماز کیوں نہ ہو وہ کدا لکھا از اخت المام اسی طریقے سے غلطی کرے گا بھول جائے گا فعن نہ لائی سب بہنا وہ تصویر نہیں کہیں گی سبحان اللہ نہیں کہیں گی ولاکن وہ سو لیکن وہ تصفیق کریں گی یعنی ہتھیلی پر اپنے پنجوں کو ماریں گی لہن تصویر اس لیے کہ تصویر سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور ان نماز میں بھولنے پر جب مرد بھول جائے امام بھول جائے تو اور تصفیق عورتوں کے لیے ہے تصفیق یعنی ہاتھ کو ہتھیلی پر ماریں گے پنجوں کو اگلیوں کو اصل یہ ہے کہ ان رجال و نسا فی احکام اللہ تعالی سوا کہ مرد اور عورتیں اللہ تعالی کے احکام میں برابر ہیں اللہ دلیل تفریق ہاں جب تفریح کی کوئی دلیل پائی جائے گی تو تفرق کیا جائے گا جب تک تفریح کی دلیل نہیں ہوگی سب برابر ہیں وہ ضابط اور یہ ایک ضابط ہے وہ ان شیتا فقل قاعدہ اور اگر تم چاہو تو اس کو قاعدہ کہو و بحل مسلم اس سے مسلمان فائدہ اٹھائے گا یعنی ایسا قاعدہ ہے یہ کہ مرد اور عورت دین کے معاملے میں احکام اور شریعت اور طریقے کے معاملے میں دونوں برابر ہیں جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو جو مردوں کو الگ کر دے عورتوں کو الگ کر دے پھر آگے کہتے ہیں وہ لدا لکھا اسی لیے منقد فرج المحسن محسن محسن اگر کسی آدمی نے کسی پاک دامن مرد پر زنا کا الزام لگایا اجل سمانی نہ جلدا کیا اسے اسی لگائے جائیں گے نام پھر جواب دیتے کہ ہاں اسے اسی لگائے جائیں گے ما ان آیت پھر نشا حالانکہ آیت یہ نشا عورتوں کے بارے میں آیت جو ہے اسی کوئے لگانے والی کس کے بارے میں عورتوں کے بارے میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مرد پر الزام لگائے گا زنا کا تو اس پر بھی اسی کوڑے لگائے جائیں گے وہ آیت کیا ہے والذین یارمون المحسنات جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں سم ملمیاتو بے اربات شہدا پھر وہ چار مرد گواہ نہ لا سکیں فاجل دو ہم سمانی نہ جلدا انہیں اسی کوڑے مارو ولا تقبر الحم شہادا ابدن اور تم ان کے شہادت کو گواہی کو کبھی قبول نہ کرو وہ الاء قم الفاسقون اور یہ فاسق لوگ ہیں الدین تاب من بعد دالک ہاں جنہوں نے توبہ کر لیا اس کے بعد وہ اصل ہو اور اپنی اصلاح کر لی فعین اللہ غفور رحیم اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا اب دیکھیے آیت کریمہ عورت سے متعلق ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے تو ایسی صورت میں گواہ نہ لا سکا تو عورت کو الزام لگانے کی وجہ سے اس پر اسی کوئے لگائے جائیں گے یہ معاملہ یا حکم یہ مسئلہ عورت کے متعلق ہے لیکن کیا فرماتے ہیں وہ اجمال علماء اس بات پر علماء کا اجماع ہے ان نقص پر رج المحسن المرات المحسنہ کہ پاک دامن آدمی پر زنا کا الزام لگانا ویسے ہی ہے جیسے پاک دامن عورت پر الزام لگانا ہے نسا فی شریعت اللہ سوا اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ مرد اور عورت اللہ کی شریعت کے اندر کیا ہے برابر ہے برابر ہیں دونوں مرد اور عورت تو یہ ابن و سمیر رحمت اللہ کا فتویٰ ایک اور عالم دین ہے شیخ استاد دکتور عبدالعزیز فوزان بڑے عالم دین ہیں ان کے بڑے بڑے فتح ہیں انہوں نے کہا کہ زعم بعض العلماء بعض علماء کے یہ گمان ہے کہ مرد کے برعکس عورت کی نماز یا سجدہ اور رکو کرنے کا طریقہ اس کے برعکس ہے پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں قدا زام یہ ان لوگوں کا گمان ہے نہقم ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں مین آتے تم بہا تم یہ بات کہاں سے لے کر کے آئے ہو ہا دلیل واحد ایک ہی دلیل لے کر کے آ جاؤ زیادہ دلیل نہ چاہیے ایک ہی دلیل لے کر کے آ جاؤ یہ اللہ علامہ ذکر تم جو تمہارا تمہاری بات کی دلیل ہو جو تم نے فرق کر دیا ہے اس کی دلیل ایک ہی لے کر کے آؤ لا یوجد کوئی دلیل نہیں ہے بلک الوما عشرا النساء بلکہ جو کچھ اور مردوں کے لیے مشروع ہے وہی چیزیں عورتوں کے لیے بھی مشروع ہیں اللہ علامہ اختصاص ہی بالرج المرآ ہاں اگر کوئی تخصیص کی دلیل ہو کہ یہ مرد کے لیے خاص ہے یا عورت کے لیے خاص ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے اور اگر نہیں ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں ولا یوز دلیل اور کوئی دلیل نہیں پائی جاتی بلک ما شر یا فی حق رجال شر یا فی حق نشا بلکہ جو کچھ بھی مردوں کے حق میں مشروع قرار دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں عورتوں کے حق میں بھی مشروع ہیں یہ تھے تین بڑے علماء کے فتوے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس طریقے سے بہت سارے فتوے ہیں علماء کرام کے اگر وہ فتوے بیان کیے جائیں تو وقت ویسے ہمارا بہت زیادہ ہو گیا میں تو سمجھ رہا تھا کہ دس پندرہ منٹ کے اندر ختم کر دوں گا لیکن بہرحال بات بڑی لمبی ہوگی میں معذرت چاہتا ہوں خلاصہ یہ ہے لب لباب یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جو فرق ہے وہ کیفیت کے اندر نہیں ہے چند مسائل کے اندر ہے جو عمومی مسائل ہیں ان میں ان کا استثنا ہے لیکن جو طریقہ ہے اور کیفیت اس میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العامن ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اور اللہ رب العامن ہمیں اپنے نبی کی سنت کی مخالفت سے بچا امین و صلی عبین محمد والا علیہ و اجمعین و جداک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ